السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے بہت ہی پیارے پیارے خاص خاص کہانی زبانی کے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی حضرت عیسیٰ کی کہانی سنی تھی نا حضرت عیسیٰ کے بعد آئے تھے سب سے آخری نبی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وطن پاکستان کے مغرب کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہے عرب جانتے ہیں آپ لوگ مسلمانوں کو ملک بڑا پیارا ہے کیونکہ وہاں اللہ کا پاک گھر خانہ کعبہ ہے اور وہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے عرب میں پانی بہت کم ہے اور بڑی گرمی پڑتی ہے وہاں ریت کے بڑے بڑے میدان ہیں عرب کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں اونٹ اور کھجور آپ نے دیکھا ہوگا جب حاجی لوگ آتے ہیں تو کھجوریں ضرور لاتے ہیں اب عرب میں ایک بڑا سا خاندان رہتا تھا اس کا نام تھا قریش قریش خدا کے گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے اس لیے لوگ قریش کی بڑی عزت کرتے قریش میں ایک آدمی تھے ان کا نام ہاشم تھا ہاشم بڑے سخی بڑے دل والے تھے جب حاجی کعبے کا حج کرنے آتے تو ہاشم ان کی خاطر کرتے ہاشم کے ایک بیٹے تھے ان کا نام عبد المطلب تھا عبد المطلب بھی اپنے باپ کی طرح بڑے مشہور ہوئے بہت اچھے اچھے کام کیے اس لیے لوگ ان کی بھی بڑی عزت کرنے لگے لوگوں نے عبد المطلب کو اپنا سردار بنا لیا تھا عبد المطلب کے دس بیٹے تھے ان میں سے پانچ کا نام ہے عباس حمزہ ابو طالب ابو لہب اور عبداللہ جو زیادہ مشہور ہوئے عبداللہ سب سے چھوٹے تھے عبد المطلب کو عبداللہ بہت پیارے تھے جب وہ بڑے ہوئے تو ان کی شادی بی بی آمینہ سے ہوئی وہ بڑی اچھی بی بی تھیں عبداللہ اور بی بی آمینہ کی شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ عبداللہ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ان کے فوت ہونے کے کچھ عرصے بعد بی بی آمینہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا وہ بچہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کی والدہ بی بی آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور دادا نے دادا کا نام عبد المطلب تھا انہوں نے محمد نام رکھا محمد کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے اب تو سمجھ گئے نا آپ کے جن کے نام آپ نے پڑھے وہ کون تھے عبداللہ تو ہمارے پیارے نبی کے ابا جان تھے بی بی آمینہ آپ کی اماں تھیں حضرت عباس حضرت حمزہ ابو طالب ابو لہب آپ کے سگے چچا تھے عبد المطلب آپ کے دادا اور ہاشم آپ کے پردادا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ بی بی آمینہ نے دودھ پلایا پھر کچھ اور عورتوں نے ان دودھ پلانے والیوں میں بی بی حلیمہ کا نام بہت مشہور ہے بی بی حلیمہ کے خاندان کا نام بنو سعد تھا اس لیے انہیں حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں عرب میں یہ رواج تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے گاؤں میں پلتے تھے گاؤں کی عورتیں آتیں اور بچے لے جاتیں وہ انہیں دودھ پلاتیں پالتیں بچے ذرا بڑے ہو جاتے تو پھر وہ انہیں ان کے ماں باپ کے پاس لے آتے ماں باپ ان کو انعام دیتے بی بی حلیمہ بھی ایسی ہی خاتون تھیں انہوں نے آپ کو پالا پوسا اپنے ساتھ گاؤں میں رکھا بی بی حلیمہ کے کئی بچے تھے یہ سب بچے پیارے نبی کے رضائی بہن بھائی ہیں ان میں سے ایک بہن کا نام شیمہ تھا وہ آپ کو کھلایا کرتی وہ آپ کو ہاتھوں پر اٹھاتی جب پیارے نبی کی عمر پانچ سال سے اوپر ہو گئی تو آپ اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس رہنے لگے بی بی حلیمہ بتاتی تھیں کہ بچپن میں آپ کی عادتیں بہت اچھی تھیں نہ آپ روتے تھے نہ فضول حرکتیں کرتے تھے بچوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے اور کھاتے وقت تو مل بانٹ کے اچھی طرح کھاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر مدینہ میں تھی بی بی آمینہ ایک بار آپ کو لے کر مدینہ گئی جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو راستے ہی میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ابوا وہاں پہ بی بی آمینہ بیمار پڑیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں اب پیارے نبی کے نہ اماں تھیں اور نہ ہی ابا جان اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو لے لیا دادا آپ کو بڑا پیار کرتے تھے محبت کے ساتھ رکھتے تھے اور انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے اور جب آپ کے چچا آپ کو اٹھا کر پیچھے کرنا چاہتے تو دادا کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے وہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے پیارے نبی کو دادا کے پاس آئے ابھی چند ہی سال ہوئے تھے کہ دادا بھی فوت ہو گئے اب آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے ابو طالب نے بھی آپ کو بڑے لاڈ پیار سے پالا وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کا خیال کرتے ابو طالب کی بیوی یعنی آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد تھیں وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھیں اچھے ساتھیوں عربوں میں رواج تھا کہ لڑکے بکریاں چرانے جایا کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو آپ بھی بکریاں چرانے جاتے ان دنوں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا آپ نے بھی لکھنا نہ سیکھا ہاں اپنے چچا بطالب کے ساتھ مل کر مختلف کام سیکھے جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو تجارت کرنے لگے یعنی کہ کچھ سامان خریدتے کہیں لے جا کر اسے بیچتے وہاں سے اور سامان خریدتے اور پھر واپس آ کر اسے بیچتے عرب کے شمال کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام شام ہے قریش کے لوگ تجارت کرنے کے لیے شام کے ملک میں جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کے لیے اسی ملک کا سفر کیا اچھے ساتھیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو بڑے ہوتے جاتے تھے آپ کی اچھی عادتیں اور بھی سامنے آتی تھیں آپ کو جھوٹ سے بہت نفرت تھی وعدہ پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے سب سے محبت سے پیش آتے آپ اتنے سچے اور دیانتدار تھے کہ لوگوں نے آپ کا نام صادق اور امین رکھ دیا صادق کا مطلب ہے سچا امین کا مطلب ہے امانت والا آپ ہمیشہ سچا وعدہ کرتے تھے ایک بار کیا ہوا کہ ان کے ایک ساتھی تھے ان کا نام تھا عبداللہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ انہیں کہیں جانا پڑا جاتے جاتے کہہ گئے ابھی آ کر بات پوری کرتا ہوں مگر پھر اس بات کو بھول گئے تین دن کے بعد وہ وعدہ یاد آئے تو دوڑے دوڑے آئے دیکھا تو آپ اسی جگہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے جب آپ نے عبداللہ کو دیکھا تو بس اتنا ہی فرمایا تم نے مجھے بڑی تکلیف دی تین دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں عرب کے لوگ خدا کو چھوڑ کر مٹی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے پیارے نبی نبی سے بننے نبی بننے سے پہلے بھی ہمیشہ اس خرابی سے بچے رہے مکے میں ایک دولت مند بیوی بی رہتی تھیں ان کا نام خدیجہ تھا قریش کے لوگ بیوی بی خدیجہ کی بڑی عزت کرتے تھے وہ اپنی دولت سے تجارت کیا کرتی تھیں اس طرح کہ دوسرے لوگوں کو تجارت کا سامان دے کر بھیج دی پھر جو فائدہ ہوتا اس میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دیتی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا حال سنا تو بلا بھیجا کہا کہ آپ میرا تجارت کا سامان لے جائیں میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی آپ نے مان لیا اور بی بی خدیجہ کا سامان لے کر شام کے ملک میں چلے گئے خدا کی قدرت اس تجارت میں بڑا ہی فائدہ ہوا بی بی خدیجہ پر آپ کی نیک عادتوں کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا اس وقت آپ کی عمر پچیس برس کی تھی اور بی بی خدیجہ کی چالیس مگر پھر بھی آپ نے خوشی سے یہ پیغام منظور کر لیا آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ اور خاندان کے دوسرے بڑے بی بی خدیجہ کے گھر گئے اور بڑی سادگی سے نکاح ہو گیا اب آپ بی بی خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے اور آپ کو یہ تو یاد ہی ہوگا کہ پیارے نبی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے غار ہرا میں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ فرشتے آئے تھے اور وہ کہانی آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں پہلی وہی میں جا کے اس کے بعد ہوا یہ کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو کافر بڑے ہی ناراض ہوئے کہنے لگے تم کون آ گئے ہمیں بری باتوں سے منع کرنے والے ہماری مرضی ہم چاہے جھوٹ بولیں ہم چاہے سچ بولیں ہم چاہے لڑائی کریں ہم چاہے چوری کریں ہم چاہے جھگڑا کریں تم ہمیں کیوں روکتے ہو مگر پیارے نبی ان کو اچھی باتیں بتاتے رہتے بتاتے رہتے تھوڑے سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے جن کو کافر ستاتے رہتے تھے مگر پیارے نبی کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا تو پیارے نبی ان لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہتے تھے ایک دفعہ کچھ لوگ حج کرنے مکہ آئے وہ لوگ آئے تھے مدینہ سے پیارے نبی سے ملے اور اللہ کا پیغام سنا چھ آدمی مسلمان ہو گئے دوسرے سال مدینہ منورہ سے بارہ آدمی آئے جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام کی باتیں سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھیجا جن کا نام مصعب تھا مصعب یسرب پہنچے یسرب مدینہ کا پہلے نام تھا اس کو یسرب کہا کرتے تھے جب یسرب پہنچے تو ان لوگوں کے گھروں میں پھر پھر کر اللہ کا پیغام پہنچایا ابھی ایک سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس شہر کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اس سے اگلے سال جب حج کے دن آئے تو مدینہ کے یسرب کے بہتر تہتر آدمی آ کر آپ سے ملے وہ لوگ رات کے وقت چھپ کر آپ سے ملے اور یہ طے ہوا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا تھا کہ جو مسلمان جن کو کافر تنگ کر رہے ہیں وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں کیونکہ مدینہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہاں مسلمان زیادہ آرام سے رہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی مدینہ چلے جائیں گے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پیر نبی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ آج رات مدینہ کے لیے نکل جائیں کیونکہ یہ جو تمام کافر لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آج رات آپ کو قتل کر دیں گے تو اس سے پہلے کہ یہ ایسا کچھ کر سکیں آپ مدینہ چلے جائیے یہ بات سن کر پیارے نبی اپنے سب سے پیارے صحابی حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا اب ہم مدینہ کی طرف جائیں گے رات میں انہوں نے تمام تیاری مکمل کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو کہ ان کے چچا کے بیٹے تھے ان سے کہا کہ آپ میری جگہ سو جائیے اور جن لوگوں نے میرے پاس اپنی چیزیں رکھوائی ہوئی ہیں ان کو واپس کر کے مدینہ آ جائیے گا پیارے نبی کے گھر کے باہر سارے کافر کھڑے ہوئے تھے انہیں مارنے کے لیے مگر اللہ کی قدرت پیارے نبی قرآن پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور ان کافروں کو نظر بھی نہ آئے پیارے نبی ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے حت و بکر کے پاس اور یہ دونوں مکہ سے نکل کر چل پڑے مدینہ کی طرف جب صبح ہوئی اور کافروں نے جا کے دیکھا کہ پیارے نبی اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ رات میں کسی وقت تو مکہ سے جا چکے ہیں سارے کافر پریشان انہوں نے کہا کہ جو پیارے نبی کو ڈھونڈ کے لائے گا جو محمد کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ہم سو سرخ اونٹ دیں گے سرخ اونٹ اس وقت ایسے ہوتے تھے جیسے آج کل کوئی بہت زبردست چیز جیسے کوئی اچھی سی اسپورٹس کار ہوتی ہے نا ایسے سرخ اونٹ ان لوگوں کو اچھے لگتے تھے سارے لوگ پیارے نبی کی تلاش میں نکل گئے اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ سنیں گے آپ اگلی کہانی میں اللہ حافظ